بہتر ہے اگر ایک آدمی روزہ کی نیت نہ کرے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں مل سکتا ظاہر عمل کو دیکھیں تو اس نے اپنا پورا دن روزے دار کی مانند گزارا مگر نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو روزے کا اجر نہ مل سکے گا تو اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر اور مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اس کی تین وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ کہ مومن جب بھی نیک عمل کی نیت کرتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے اگرچہ بعد میں وہ عمل کرے اور ریاکاری کی وجہ سے اس عمل پر کوئی اجر نہ ملے تو عمل پہ اجر ملے نہ ملے نیت پہ فوراً نیکی کا اجر مل جاتا ہے دوسری بات کہ نیت کے اندر دوام ہے نیت کے اندر طول ہے عمل کے اندر نہیں وہ کیسے کہ ایک آدمی نیکی تو کرتا ہے زندگی میں سو سال اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا چونکہ عمر اتنی تو عمل کی حد ہوئی لیکن اس پر اس کو اجر کیا ملے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اسی طرح ایک آدمی نے گناہ تو کیے سو سال لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اب سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ محدود عمل پر ہمیشہ کی سزا یا محدود عمل پر ہمیشہ کی جزا یہ کیا مطلب ہوا تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ جس نے سو سال نیکی پر گزارے اس بندے کے دل میں نیت یہ تھی کہ وہ جب تک زندہ رہے گا اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا رہے گا اس نیت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتیں دے دی گئی اور جو دوسری طرف کافر تھا اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے اللہ کو نہیں مانا کیونکہ نیت ایسی تھی اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا سزا دی جاتی تو عمل محدود ہوتا ہے مگر نیت کے اندر طول ہوتا ہے اس لیے نیت عمل سے زیادہ افضل ہوتی ہے اور ایک تیسری وجہ علماء نے لکھی کہ عمل تو انسان جسم کے کسی بھی عضو سے کر سکتا ہے مگر نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے اور دل کیونکہ باقی اعضاء سے افضل ہے اس لیے مومن کی نیت بھی باقی اعمال سے افضل ہوتی ہے اسی لیے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے اعمال کیے ہوں گے حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا وہ کہے گا کہ میں نے مسجدیں بنوائی مدارس بنائے دین کے کام کیے فرمائیں گے تم نے تو سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے فقد کیل تجھے کہا جا چکا اب تو ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں سب سے پہلے بے عمل عالم کو اونڈے منہ جہنم کے اندر ڈالا جائے پھر ایک شہید کو بلایا جائے کیا کیا وہ کہے گا اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جان ہی دے دی فرمائیں گے ہاں تیرے دل کی چاہت تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں تیری تعریف ہو اور دنیا میں لوگوں نے تیری بڑی تعریفیں کر دی تجھے اس کا اجر وہی مل چکا ہمارے پاس کوئی اجر نہیں اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا اب اندازہ لگائیے کہ یہ اعمال کتنے بڑے ہیں نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ اعمال فاسد ہو گئے جس طرح سر کا شہد کو فاسد کر دیتا ہے اس طرح نیت انسان کے عمل کو فاسد کر دیتا ختم کر دیتے ہمارے مشائق نے کہا کہ اگر انسان چھٹانکوں کے حساب سے اپنے عمل پر محنت کرتا ہے تو منوں کے حساب سے اپنی نیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط نیت ہی سے کام بن جائے گا ایک آدمی سفر کی نیت تو کرے کہ منزل پہ جانا ہے اور قدم نہ اٹھائے تو منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتا تو محض تمناؤں سے انسان سوچے کہ مجھے جنت ملے گی یہ تو احمقوں کی بات ہوتی عمل ضروری ہے اس لیے ایمان کے بعد عمل کو ساتھ لگایا گیا ان لدین آمن و عامر الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا عمل صالح کو تذکرہ کیا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے تو عمل ضروری ہے اس لیے فرمایا فمن کان یرجو لقاء لکھا تم میں سے جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی دل میں تمنا رکھتا ہے فل یا عمل عمل اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے نیک اعمال ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں بندے کو عزت نصیب ہو اسی لیے قیامت کے دن کافر لوگ اعمال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اگر کبھی آپ دیکھیں ان مجرموں کو جو اپنے رب کے سامنے شرم ساری کی وجہ سے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہیں گے رب بنا اب سورنا اے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا وہ اور سن لیا پر جینا ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیجئے نعمل صالحا ان ناموں کے لیے اب ہم نیک عمل کریں گے ہمیں پکا یقین تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مجرم بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے نیک عمل کیے ہوتے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس عالم کو ہوگی سب سے زیادہ انسانوں کو بہت حسرت ہوگی اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الحسرا حسرت کا دن بہت حضرتیں ہوں گی کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا یا لئی مع یا سبیلا لتا لئی تنی لم اتخذ فلان خلیلا کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ لگائی ہوتی بعد ادول ذکری وکان الشیطان للانسان خذلا حسرتیں ہوں گی افسوس ہم نے یہ کیوں نہ کیا یہ کیوں نہ کیا تو فرمایا کہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حسرت اس عالم کو ہوگی کہ جس کی باتوں کو سن کر لوگ عمل کریں گے اور جنت جا رہے ہوں گے اور وہ خود اپنی عمل کی کمزوری کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا اس لیے ایک صاحبی فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے کہ جاہل عبادت گزار ہوں گے اور وقت کے علماء بدکار ہوں گے تو علم پر عمل کرنا انتہائی ضروری عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم یا ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا ہمیں جہنم کے قریب کر رہا ہے اگر شریعت کے مطابق ہے تو جنت کے قریب اور اگر نفسانیت اور شیطانیت کی وجہ سے ہے تو جہنم کے قریب اور ایک روایت میں آتا ہے کہ علم پر عمل کرنے والا انسان اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے انسان اس بات سے اللہ کی پناہ مانگے کہ زبان عالم ہو اور دل جاہل ہو کئی مطلب ایسے ہوتے ہیں نا زبان عالم ہو اور دل جاہل اس لیے ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ دنیا میں ہر کسی کا محبوب ہوتا ہے ہمارا محبوب نیک عمل وہ جہاں ملے گا ہم اسے پائیں گے ہم اسے کرنے کی کوشش کریں گے نیک عمل کی تلاش میں رہیے جتنا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کیجیے جیسے آج کا تاجر جہاں سے اسے نفع ہو سکتا ہے وہ نفع چھوڑتا نہیں ہے یہ نیک آماز ہمارے لیے نفع ہے ہر دن میں اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے نیک عمل کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیک عمل کریں ایک شوق ہو ایک لگن ہو اور اس لگن کے ساتھ انسان نیک اعمال کرنے میں مگن ایک آدمی کے پاس جب وقت کم ہونا امتحان کا پرچہ دے رہا ہے تو تیز لکھنے کی کوشش کرتا ہے کھلاڑی کے پاس وقت کم ہو تو زیادہ رنز بنانے کی کوشش کرتا ہے ہماری زندگی کا وقت کم ہے ہم بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ایسے اعمال کے جن پر ہمیں بہترین اجر مل سکے تو اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے ایک شخص کو دریا کے دوسرے کنارے جانا تھا کسی مقدمے کے سلسلے میں تو وہ ایک بزرگ کے پاس آیا جو دریا کے کنارے رہتے تھے اور ان سے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی واقعی اس کا ایک ضروری کام ہے فرمان لگے جاؤ دریا کے پاس کہہ دینا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا جس نے کبھی اپنی بیوی سے جمائی نہیں کیا ہم بستری نہیں حالانکہ وہ گھر والے تھے بیوی بچے بھی تھے خیر اس نے جا کر یہی الفاظ کہہ دیے اللہ کی شان پانی کچھ نیچے اتر گیا اور اس کو راستہ مل گیا جب کام سے فارغ ہوا تو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا کریں وہاں ایک اور بزرگ تھے ان کے پاس گئے حضرت دعا کر دیجئے مجھے واپس گھر لوٹنا ہے وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا اچھا دریا کو جا کر کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا مگر اس کو بات سمجھ نہ آئی یہ واپس لوٹا پہلے بزرگ کے پاس بات پوچھی کہ حضرت معاملہ کیا آپ کے بھی بیوی بچے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی اور انہوں نے بھی میری آنکھوں کے سامنے کھانا کھایا اور کہتے ہیں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا ان بزرگوں نے بتلایا کہ دیکھو میں نے جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہمیشہ میری نیت تھی کہ جو مجھ پر اس کا حق ہے میں اس حق کو پورا کرنا چاہتا ہوں میری اپنی خواہش نہیں ہوتی تھی اس لیے ایسے جیسے میں نے یہ عمل کیا اور جس بزرگ نے کھانا کھایا اس نے ہمیشہ اس لیے کھانا کھایا کہ میرے پروردگار کا حکم ہے اس کے محبوب کا کہ تم اپنی جان کی جسم کی حفاظت کرو دیکھ بھال کرو بلے نفسی کا علیہ کا حق کن تو وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتے تھے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے کبھی کھانا کھایا ہے نیت پہ منحصر جب انسان کی نیت میں فساد ہو اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ کچھ اور مطلوب ہو کیا ہو سکتا ہے لوگ اچھا کہیں میری تعریف ہو مجھے نیک سمجھیں لوگ میری قریب ہوں مجھے اپنا دوست بنائیں تو اگر اس قسم کی کوئی نیت ہوگی تو اس کی وجہ سے عمل کرنے کے باوجود اس بندے کو عمل کا کوئی اجر نہیں ام الوظائف یہی ہے کہ انسان کے اعمال ریا سے خالی حسن نیت کی وجہ سے معمولی اجر پر انسان کو پہاڑوں برابر اجر ملے گا اور فساد نیت کی وجہ سے پہاڑوں جیسے اعمال پر اس کو ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملے گا اس لیے ہمیشہ نیت کا خیال رکھے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کیا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا مگر اہل خراساں کو دکھا رہا تھا ان کا وہ کیسے فرمانے لگے کہ جب وہ بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ خراساں سے آئے ہوئے لوگ مجھے دیکھتے میں کیسے دعا مانگ رہا ہوں تو بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا ہے اور اہل خراسا کو دکھا رہا ہے بھائی جی، گسلامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی سورہ توحا کی رات کو مجھے خواب میں میرا نام اعمال دکھایا گیا اس نام امال میں سورہ تاہا سونے کے حروف سے لکھی ہوئی تھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے میرے عمل کو قبول کر لیا میں نے نام امال کے اور آگ ذرا دیکھے تو ایک جگہ میں نے دو سطریں خالی دیکھی ان پر کوئی لفظی موجود نہیں تھا میں بہت حیران بہت پریشان کہ یہ کیا معاملہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوابی میں خیال آیا اوہو جب میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا میرا ایک واقف بندہ قریب سے گزرا تھا اور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ مجھے پڑھتے ہوئے سن رہا ہوگا اتنا خیال آنے سے اللہ نے نام اعمال سے اس کا اجر نکلوا دیا اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں کس قدر اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت جو کریں خالص اپنی رضا کے لیے ملاوٹ کو تو دنیا بھی پسند نہیں کرتی کیوں جی حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا من منگشہ فلنا جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں تو جس طرح لوگ مادی چیزوں میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی عمل میں نیت کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا آپ کو ملاوٹ والی کوئی چیز ملے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اللہ رب العزت بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ ملاوٹ والے امر لاؤ گے تو ہم بھی ان کو ریجیکٹ کر دیں گے علماء نے ریاکار کی تین نشانیاں لکھی ہیں کہ جس بندے کی نیت میں ریا ہوتی ہے اس کی تین نشانیاں ہیں کہ وہ خلوت میں تو سست ہو اور جلوت میں بڑا چست ہو جب اکیلا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو بس بھگتا دی اور جب لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو ساری دنیا کو خوشبو دل میں سمٹ آیا ہے ریاکار کی نشانی اور اگر کوئی تعریف کر دے تو پھر کام خوب زیادہ کرے اور اگر کوئی اس کو ملامت کر دے تو عبادت کو کم کر دے آج کل بہت سارے لوگ جی ہم اگر ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے جس نے یہ لفظ کہہ دیے نا شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں جی ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے سمجھ لو کہ یہ بالکل سو فیصد ریا کاری کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ رب العزت کیا کہیں گے کتنی عجیب بات ہے آج ہماری شادی بیاہ کا موقع آتا ہے سالوں کے روٹھے ہوئے رشتے داروں کو ہم بنا لیتے ہیں خود چل کے جاتے ہیں پوپ پکڑ لیتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں لوگوں کو سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں ہر ایک کو حتیٰ کہ پڑوسیوں کو بھی منا لیتے ہیں اور تو اور گھر کی کوئی خادمہ ناراض ہو کے گئی ہوئی ہو اس خادمہ کو نوکر کو بھی منا لیتے ہیں مگر شادی ایسے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑ کے اپنے رب کو خفا کر لیتے ہیں کیا اتنی بھی ویلیو نہ دی جتنا کوئی اپنے کام کرنے والے خادم کو دیا کرتا اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میرے دل پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات القا فرمائی الہام فرمائی کہ داؤد لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ جب تم گناہ کرتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جس سے دنیا دیکھتی ہے مگر اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے پروردگار دیکھتا ہے کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے تو ہم عمل کریں تو ہر وقت دل میں یہ نیت رہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا اخلاص نیت کی وجہ سے محنت چھوٹی مگر قیمت موٹی چھوٹے چھوٹے عمل بہت بڑا اجر کا باعث بن جاتے ہیں ایک محدث فوت ہوئے خواب میں ملے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا یہ اللہ نے مغفرت کر دی مغفرت تو ہونی تھی آپ نے تو حدیث پڑھائی اور اتنے لوگوں کو آپ نے فیض پہنچایا اس وجہ سے نہیں ایک ایسے عمل کی وجہ سے جو مجھے یاد ہی نہیں تھا وہ کون سا عمل فرمان لگے حدیث پاک لکھ رہا تھا میں نے اپنی قلم پر سیاہی لگائی تو ایک مکھی آ پر بیٹھ گئی اس کے اوپر اچانک میرے دل میں خیال آیا یہ پیاسی ہوگی تو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی قلم کو روک لیا کہ یہ پی لے وہ مکھی اڑ گئی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا مجھے یہ عمل یاد ہی نہیں تھا پروردگار نے فرمایا تو نے ایک مکھی کی پیاس کا اگر اتنا خیال رکھا میں تجھے جہنم کی پیاس سے بچاتا ہوں اور میں تجھے جنت عطا فرما ہوں عمل کتنا چھوٹا ہے مگر اللہ کے لیے کیا کوئی ناموری نہیں تھی کوئی تعریف مقصود نہیں تھی چھوٹا سا عمل کام آ گیا امام ربانی مجد الفانی احمد اللہ لکھتے ہیں میں کچھ بیٹا لکھ رہا تھا قرآن و حدیث واض و نصیحت کی باتیں قلم چلتی نہیں تھی تو میں نے اپنے انگوٹھے پر اس کو ذرا دبا کے لکھا تاکہ رواں ہو جائے تو میرے انگوٹھے کے اوپر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر کچھ سیاہی لگ گئی لکھتا رہا لکھتا رہا اچانک مجھے وضو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی میں بیت الخلا میں گیا جب وہاں بیٹھنے لگا ضرورت کے لیے تو میری نظر اس انگوٹھے پر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا یہ وہ یہ وہ یعنی سیاہی ہے کہ جس کو میں قرآن و حدیث لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اگر میں نے یہاں فراغت حاصل کی اور پھر پانی سے تہارت حاصل کی سنجا کیا تو یہ سیاہی اس ناپاک پانی میں ملے گی اور یہ چیز تو ادب کے خلاف ہے میں نے اپنی ضرورت کو روکا بیت الخلا سے باہر نکلا اور اس سیاہی کو پاک جگہ پر دھویا اللہ تعالی نے فوراً الہام فرمایا احمد سرہندی اس ادب کی وجہ سے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا عمل چھوٹا ہے مگر اللہ کے لیے کیا اس لیے قیمت موٹی ہو گئی آپ نے ہیرے کو دیکھا ہوگا نا چھوٹا ہوتا ہے ایک صاحب ایک مرتبہ دعا کروانے کے لیے لے گئے مجھے پوچھنے لگے جی ہیرے کبھی دیکھے ہیں میں نے کہا میں اس لائن کا بندہ نہیں ہوں نہ اتنا شوق ہے اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور یوں کر کے دکھانے کے لیے ڈالی یہ اتنے لاکھ کا یہ اتنے لاکھ کا ہم تو سن سن کے حیران ہو رہے اتنے چھوٹے کہنے لگے حضرت ہیرا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے قیمت میں بڑا موٹا ہوتا ہے تو مجھے اس وقت یہ بات یاد آئی کہ قیامت کے دن اخلاص نیت کی وجہ سے جن لوگوں نے خلوص نیت سے اعمال کیے ہوں گے ان کے عمل چھوٹے ہوں گے مگر ان کی قیمت اللہ کے ہاں بڑی موٹی ہو زبیدہ خاتون ایک نیک عورت گزری ہے ہارون رشید کی اہلیہ تھی اس نے ایک نہر بنوائی جس کو نہر دبیدہ کہا تھا اور اس نہر سے لاکھوں انسانوں نے فائدہ پایا انسانوں نے حیوانوں نے چرندوں نے پرندوں نے پانی پیا ان کی زندگیاں بچی جب یہ فوت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا زبیدہ کیا بنا کہنے لگی بس اللہ کا مجھ پر فضل ہو گیا میری بخشش ہو گئی اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی تو نے اتنا لینڈ مارک کام کیا ایسی نہر بنوا دی کہ جس سے لاکھوں انسانوں نے فائدہ پایا کہنے لگے نہر کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی تو بھائی کس کی وجہ سے بخشش ہوئی کہنے لگی ایک مرتبہ بھوک لگی ہوئی تھی میں دسترخوان پہ سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی میں نے لکما سالن میں ڈبو کے نکالا کہ میں منہ میں لے جاؤں بس ابھی اٹھایا ہی تھا کہ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر تو میں نے محسوس کیا کہ میرے آدھے سر پہ دوپٹہ تھا اور آدھا سر ننگا تھا اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے میں نے لکما تو رکھ دیا پہلے دوپٹہ ٹھیک کیا پھر لکما کھایا میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام کی وجہ سے تو نے اپنے لکمے کے کھانے میں تھوڑی سی جو تاخیر کر دی میں نے اس پر جہنم کی آگ کو تجھ پر معاف کر عمل چھوٹے ہیں مگر اخلاص موجود ہے یہ چھوٹے عمل بھی بخشش کا باعث بن جاتا ہے چنانچہ محدث امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کسی کو خواب میں نظر آئے ابو داود شریف دور حدیث والے بچے پڑھتے ہیں تو پوچھا کہ حضرت کیا بنی فرمایا ایک درہم کے بدلے جنت مل گئی اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوا ایک درہم کے بدلے جنت مل گئی فرمایا ہاں میں کشتی میں سفر کر رہا تھا قریب سے دوسری کشتی گزری مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ سنت ہے تو اس کشتی پہ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا یرحمک اللہ جواب دینا بھی سنت ہے اس کے جواب میں کہنا چاہیے یحدی کو ملا کہنے لگے اس کا جواب میں نے چونکہ سنا نہیں تھا تو میں نے اس کا جواب پھر دوبارہ نہ دیا مجھے پھر کسی نے بتایا جی آپ کے جواب میں تو اس نے الحمدللہ کہا تھا مگر وہ کشتی دور جا چکی تھی کہنے لگے میں کشتی کنارے جب لگی تو ایک روپیہ پر دوسری کشتی کر کے میں سوار ہوا اور واپس جا کر جس بندے نے جرحم اللہ کہا تھا اس کو یادی کم ملا کہا اس ایک روپے کے بدلے اللہ نے مجھے جنت اتاب کہ تو نے میرے محبوب کی سنت کو اتنا معظم سمجھا تو نے میرے محبوب کی سنت کو وقی سمجھا اتنی وقت تو تھی نا تیری نظر میں اب دیکھیے عمل چھوٹے ہیں مگر بخشش ان چھوٹے عملوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اس لیے کہ اخلاص کی وجہ سے یہ عمل موٹے اب اخلاص کی مثالیں کیسے انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور ہمارے حضرات اکابر کیسے عمل کیا کرتے تھے صحیح نمبر فاروق لانو کا زمانہ ہے خوب فتوحات ہو رہی ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جدر کا رخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرما دے ایک دن امیر المومنین کا خط پہنچا کہ جو شخص یہ خط لے کے آ رہا ہے آج کے بعد فوج کا وہ سالار ہوگا آپ واپس آنا چاہیں تو مدینہ میرے پاس آ جائیں اور اگر شریک رہنا چاہیں تو ایک عام فوجی بن کے آپ کو لڑنے کی اجازت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک عام فوجی بن کے لڑوں تو کسی نے خالد میں ولی اللہ سے پوچھا کہ حضرت بغیر کسی خاص وجہ کے ایک دوسرے بندے کو سپا سالار بنا دیا گیا اور جس لشکر کے آپ سپا سالار تھے آپ اس میں ایک عام فوجی بن کر لڑنے لگ گئے بڑا مشکل کام مان لگے کوئی مشکل نہیں تھا اس نے پوچھا کیوں فرمایا کہ جب سپا سالار بن کے لڑ رہا تھا جس پر مردگار کی رضا مطلوب تھی جب فوجی بن کر لڑا پھر بھی اسی کی رضا مطلوب تھی یہ اخلاص ہوتا ہے اخلاص اسے کہتے ہیں جامعہ شرطیہ ملک کے بہت بڑے جامعات میں سے ہے اس کی بنیاد حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے رکھی جو حضرت اقدس خانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے بلکہ ان کے اجل خلیفہ تھے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو خواجہ مجبوب رحمت اللہ علیہ نے کچھ اشار لکھے تو حسن کا جو لفظ استعمال ہوا اس سے مراد وہ مفتی حسن ہی تھے ان کا عجیب واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ میں دالم دیوبند میں استاد حدیث تھا پڑھاتا تھا اور میری بڑی چاہت تھی کہ میں حضرت خان رحمت اللہ علیہ سے بیعت کروں کئی مرتبہ سفر کر کے گیا بھی مگر حضرت بات کو ٹال دیتے فرماتے مفتی صاحب بیت کا اصل مقصود تو ہوتا ہے کہ انسان کو عقیدت ہو محبت ہو وہ آپ کو حاصل ہے تو مقصد تو پورا ہو گیا مجھے لوٹا دیتے اب ادھر محبت بڑھتے بڑھتے ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے کہا اب جو بھی ہو مجھے ظاہراً یہ نسبت بھی حاصل کرنی ہے میں دل میں یہ ارادہ لے کے پہنچا حضرت کچھ لکھ رہے تھے سلام کیا پوچھا کیسے آئے میں نے بتایا کہ حضرت بیت ہونے کے ارادے سے آیا ہوں جب حضرت نے دیکھا کہ یہ بہت سنجیدہ ہے آج تو حضرت نے بھی اپنا کاغذ قلم ایک طرف رکھ دیا اور پھر فرمانے لگے کہ دیکھو اگر آپ بیت ہونا چاہتے ہیں تو میری طرف سے تین شرطیں ہیں آپ بیت ہونا چاہتے ہیں تو میری طرف سے تین شرطیں ہیں حضرت حکم فرمائے فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ پنجاب کے ہیں امرتسر کے رہنے والے ہیں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے اور اکثر اس زبان کے بولنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے حروف کے مخارج ٹھیک نہیں ہوتے وہ قرآن پاک بھی مجہول انداز سے پڑھتے ہیں تو آپ کسی اچھے مجود سے قاری سے قرآن مجید کو اتنا سیکھیں کہ فجر کی نماز مسنون قرآت کے ساتھ آپ پڑھا سکیں میں نے کہا حضرت میں سیکھوں گا فرمایا دوسری بات فلاں فلاں کتاب جو ہے وہ آپ نے ایک ایسے استاد سے پڑھی کہ جو آئمہ کی تقلید نہیں کرتا کئی ہوتے ہیں نا فری لانسر من مرضی پہ عمل کرنے والے ہم نہیں مانتے کسی کی جو دل میں آئے گا کریں گے تو فرمایا کہ یہ جراثیم بہت گہرے ہوتے ہیں اب تم اس کتاب کو دوبارہ دار کے اساتذہ سے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو اب جہاں استاد ہیں اس دارالعلوم میں کسی استاد سے الگ کمرے میں پڑھ سکتے تھے نہیں میں مٹانی تھی نا فرمایا کہ طلباء کے ساتھ بیٹھ کر کسی استاد سے پڑھے حضرت میں اس کے لیے بھی تیار تو تیسری بات فرمائی کہ اچھا مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں جب چاہوں آپ کی بیوی کو پردے میں قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں پوچھ سکوں اللہ میں جب چاہوں پردے میں آپ کی بیوی سے آپ کی نچی زندگی کے بارے میں اگر میں کچھ پوچھنا چاہوں تو میں اس سے پوچھ سکوں مجھے اجازت چاہیے میں نے کہا حضرت اس کی اجازت ہے کیسے مخلص لوگ ہوتے تھے اللہ اکبر کبیر آج تو پیروں کو آ کے خواب سناتے ہیں تو خواب کے جس حصے کو اچھا سمجھتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں جس کو اچھا نہیں سمجھتے اس حصے کو گول کر جاتے ہیں خیر جب طلب اتنی تھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے دنوں میں ہی اللہ رب العزت نے ان کی مراد پوری کر دی حضرت اکبر خان رحمت اللہ نے ان کو اجازت دے دی چنانچہ وہ یہاں تشریف لے آئے اور یہاں انہوں نے نیلا گمبد میں جامع اشرفیہ کی بنیاد رکھی چھوٹی سی مسجد تھی اور چھوٹا سا جامعہ تھا شروع میں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کے ہاں ایک عالم تھے وہ کچھ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف میلان رکھتے تھے اسی طرز پہ جلسے سیاست ایسی چیزیں اور ان کا مزاج ذرا ذکر والا مزاج تھا نیک تھے اچھے تھے مگر انہوں نے فیل کر لیا کہ شاید اکٹھا رہنے میں کہیں آپس میں کوئی تنازع نہ کھڑا ہو اختلاف رائے نہ بڑھ جائے چنانچہ ایک سال مکمل ہونے پر انہوں نے اسی محلے میں ایک دوسرے جامعہ کی بنیاد رکھی اب جب انہوں نے جامعہ کی بنیاد رکھی تو لوگ بڑے غصے میں کہ جی رکھنی تھی تو کہیں دور رکھ لیتے اسی جگہ قریب میں وہی لوگ ہیں مروی محلے والے تو حضرت کے ایک صاحبزادے مسلم حسن رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے جنہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا فرمانے لگے کہ میں کسی کام جا رہا تھا تو میں نے کہا دیکھا ابا جی انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ ابا جی نے فرمایا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا امی نے کام بھیجا ہے میں کام کر کے آؤ میں تمہیں ذرا آج اخلاص کا درس دوں گا میں کام کر کے واپس آیا بیٹھ گیا ابا جی بتائیں تو والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بتاؤ اگر تمہارے سر پر اتنا بوجھ ہو کسی چیز کا کہ تم سے اٹھایا نہیں جا رہا بس گردن ٹوٹنے کے قریب ہے تم مشقت میں پڑ گئے ہو اور ایسے وقت میں کوئی دوسرا بندہ آ جائے جو کہے کہ بھائی آدھا بوجھ مجھے دے دو میں منزل پہ پہنچا دیتا ہوں ذمہ داری پہ تو اب بتاؤ کہ وہ تمہارا دوست ہوگا یا تمہارا دشمن ہوگا حضرت دوست ہوگا تو ابا جی نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا اتنا بڑا یہ شہر تھا اور اس میں یہ ایک دار الوم تھا تو پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ صرف ہمارے اوپر تھا اب ایک دوسرا بھی مدرسہ بن گیا تو مسئولیت یعنی قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا تو یہ بوجھ تقسیم ہو گیا اب بوجھ تقسیم کرنے والوں کو دوست سمجھیں یا دشمن سمجھیں کتنے بڑے مسئلے کو کتنے پیار سے حل کر دیا اس کو اخلاف کیا حضرت اقبال تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک مرتبہ درس بخاری دے رہے تھے کہ درس کے دوران ذہن میں کسی بات پر ایک اشکال وارد ہوا ہے کافی سوچا ہاشیا دیکھا مگر اس اشکال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا وہ رفع نہیں ہو رہا تھا اب یہ ایسے لوگ تھے سچے تو لوا کو بتا دیا بھائی دیکھو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے لیکن اس اشکال کا کوئی جواب میرے دین میں نہیں آ رہا تو بچوں اگر تم میں سے کسی کے دین میں آئے تو بتا دو کسی نے مطالعہ کیا ہو آج ہم جیسا کوئی استاد ہو تو پتہ ہی نہ چلنے دے مگر یہ علمی خیانت ہوتی ہے ان لوگوں کی زندگی میں دیکھو سچائی کتنی تھی اب جب وہ اشکال رفع ہی نہیں ہو رہا استاد سے بھی شاگردوں سے بھی تو حضرت فرمانے لگے اچھا وہ جو میرے شاگرد ہیں نا حضرت کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے حضرت سے بخاری شریف پڑھی تھی استعداد والے تھے ذہین تھے حافظہ اچھا تھا اور حضرت نے ان کو اپنے ہی مدرسہ خیر المدارس میں استاد رکھ لیا تھا تو وہ دوسرے کمرے میں پڑھا رہے تھے حضرت نے اس کا نام لیا فرمان لیا اچھا میں ان سے ذرا پوچھتا ہوں اٹھ کھڑے ہوئے بخاری شریف اٹھا لی تو لباکوں کا بیٹھے رہو اب استاد اپنے شاگرد سے پوچھنے جا رہا ہے اللہ اکبر علم کے معاملے میں ہمارے اکابر نے اپنے اصاغر سے فیض پانے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں یہ ان کے اخلاص کی دلیل تھی چنانچہ جب ایک طالب علم دیکھا کہ حضرت وہاں جا رہے ہیں تو وہ جلدی سے بھاگا اور ان استاد کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ حضرت آپ کے پاس آ رہے ہیں انہوں نے اپنا درس موقوف کیا کمرے سے باہر نکلے تو برآمدے میں استاد شاگرد کی ملاقات ہوئی اب استاد نے پوچھا کہ مولانا ذرا دیکھو یہاں پر یہ ایک اشکال وارد ہو رہا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے تو وہ دیکھتے ہیں استاد کے حکم پر تو ان کے ذہن میں فوراً کا جواب آ گیا مگر انہوں نے اپنے استادوں سے ادب سیکھا تھا اخلاق سیکھا تھا استاد بھی مخلص ہوتے تھے شاگرد بھی مخلص ہوتے تھے جب ان کے دل میں جواب آ گیا انہوں نے یہ نہیں کہا جی ہاں میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے نہیں انہوں نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس اشکال کو یوں حل کیا تھا اور یہ کہہ کر آگے جواب بتا دیا جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا سبحان اللہ کیا آج ہے جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل کیا تھا اور یہ کہہ کے اس کا جواب بتا یہ اخلاص والے لوگ ہوتے چنانچہ حضرت بلگرامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وضو کرنے لگے تو وضو کر کے جب اٹھنے لگے نا تو نیچے گر گئے خیر شاگرد جو وضو کروا رہا تھا اس نے اٹھایا پوچھا کہ حضرت خیریت طبیعت تھی تو جلدی میں زبان سے نکل گیا کہ ہاں تین دن سے کچھ کھایا نہیں تو طبیعت میں بہت نقاہت ہے خیر اس کے بعد نماز ادا کرنے لگے جب پارے ہوئے تو شاگرد کھانا لے کے آ گیا حضرت آپ کھانا کھائیے تو میں نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیوں فرمایا کہ میرے دل میں اشراف پیدا ہوا تھا اشراف کہتے ہیں کسی سے تما پیدا ہو جانا کہ یہ میرا یہ کام کر دے اس کو اشراف کہتے ہیں فرمانے لگے کہ میرے دل میں اس وقت ایک تما سی پیدا ہو گئی تھی کہ ممکن ہے تم کچھ کھانا لے آؤ اللہ اتنی باریک سی بات کا بھی خیال رکھنا فرمایا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا اور وہ شاگرد بھی اتنے سلجھے ہوئے تھے کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کھانا تناول فرماتے وہ لے کے چلا گیا اور آنکھوں سے اوجل ہو گیا اور ٹھیک ایک دو منٹ کے بعد پھر کھانا لے کے آیا حضرت اب تو تما ختم ہو گئی تھی نا اب کھا لیجیے حضرت نے کھانا تناول فرما لیا کیا اخلاص کا درس دیتے تھے پیر بھی مرید بھی استاد بھی شاگرد بھی سب کے سب اللہ ہر عزت کی رضا کو مقدم رکھنے والے آج اس چیز کو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے ہمارا تو حال یہ ہے کہ کسی جگہ بات کرنے لگے تو بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں جب میں پانچویں دفعہ حج پہ گیا تھا نا تو میرا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا بھائی حج پر جانے کی بات بتانی تھی تو پانچویں کا لفظ کس لیے لگایا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں پانچ حجیں کرتا ہوں یہ نفس کی مکاریاں ہوتی ہیں ایسے انسان کو شیطان اور نفس مل کر برباد کرتے ہیں کیے ہوئے عملوں کو ضائع کروا دیتے ہیں اتنی تکلیفوں کے بعد جو اعمال کیے ان اعمال کے اجر سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں تو جو بھی کریں ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کریں وقی سمرکندی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم اخلاص کے بارے میں باتیں تو بڑی سنتے رہتے ہیں ہمیں پریکٹیکلی مثال دے کے سمجھائیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جب بکریوں کو چرانے والا نے کہا فرمایا کہ جب وہ چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے کیا اس کے دل میں تما ہوتی ہے کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی اس اس نے کہا حضرت کے دل میں ذرا تمنا نہیں ہوتی فرمایا جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں ذرا بھی تما نہیں ہوتی کہ بکریاں میری تعریف کریں گی مخلص آدمی لوگوں کے درمیان بیٹھ کے عبادت کرتا ہے دل میں ذرا بھی تما نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں اس کو اخلاص کہتا اللہ رب العزت ہمیں ایسا دل عطا کر دے کہ ہم خالص لوجہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادت اور کام کرنے والے بنے جب اس چیز کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے گا آج تو سوچے ہی نہیں ہے نا اور یہ یاد رکھنا کہ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی کاموں کو بگڑنے نہیں دیتے کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں نا جی میں نے حکمت عملی کی وجہ سے ایسے کر دیا وہ حکمت عملی فضول ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ جو کریں گے نقصان بھی ہوتا نظر آئے گا اللہ نقصان کو پورا کر دے گا بگڑتا کام نظر آئے گا اللہ بگڑتے کام کو ٹھیک کر دے گا حضرت اللہ عنہ کے بارے میں سنا ایک کافر کے سینے پر چڑھ بیٹھے چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دے اس نے حضرت لالو کے چہرے پہ تھوک دیا تو جب تھوک دیا تو آپ اتر گئے چھوڑ دیا اس کو وہ بڑا حیران کہنے لگا لی تم تو مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے چھوڑ کیوں دیا فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے ذاتی رنجش ہوئی اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہوتا میں نے تجھے چھوڑ دیا میں کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرنا چاہتا حضرت کے اس عمل کا اتنا اثر ہوا وہ کافر کہنے لگا اچھا پھر کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا حضرت ملانوں کے سامنے ایک شہزادہ پیش کیا گیا جس نے مسلمانوں کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا بہت نقصان کیا تھا مسلمانوں کا کافر تھا گرفتار ہوا پیش کر دیا گیا حضرت ملانوں کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ پہ ہتھکڑیاں لگی ہیں اور حضرت نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے جب قتل کا حکم ہوا تو اس کا چہرہ تھوڑا پیلا ہو گیا حضرت نے پوچھا بھائی تیری کوئی تمنا کہنے لگا جی ایک پیالہ پانی پلا دے پیالہ پانی پلا دیا جب اس نے پیالہ پانی کا ہاتھ میں لیا نا تو کھڑا ہوا بھائی پیتے کیوں نہیں کہنے لگا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جب میں یہ پانی پینے لگوں گا نا تو یہ جلاد مجھے قتل کر دے گا حضرت نے فرمایا تم خوف نہ کھاؤ جب تک تم پانی یہ نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا جب حضرت یہ الفاظ کہے وہ ایسا چالاک آدمی تھا اس نے وہ پانی کا پیالہ زمین پہ پھینک دیا کہنے لگا آپ نے کال دیا تھا نا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گے قتل نہیں کیا جائے گا اب میں نے پانی تو نہیں پیا نا میں پی سکتا ہوں آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے حضرت ملان بڑے حیران ہوئے اس کی چالاکی پر فرمایا کہ اچھا ہاں میں نے چونکہ کال دے دیا تھا تو میں اپنے قتل کا حکم چلو واپس لیتا ہوں کہ تو اس پانی کو پی نہیں سکتا میں تجھے قتل نہیں کروا سکتا جب حضرت نے اس کو یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے ایک ہیلا اختیار کیا تھا میرا دل پہلے ہی بہت متاثر ہو چکا تھا لیکن اگر میں پہلے اسلام قبول کرتا دنیا کہتی کہ موت کے خوف کی وجہ سے مسلمان بن گیا میں نے ہیلا ایسا اختیار کیا کہ آپ مجھے قتل نہ کروا سکیں اب میں اس عدل و انصاف کی وجہ سے کہ آپ اپنے قول کے اتنے پابند ہیں اسی دین کو قبول کرتا ہوں جس کو آپ قبول کرتے ہیں اب ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس کو چھوڑیں گے تو یہ تو گیا نہیں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی نقصان نہیں ہونے دیتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسان کے نقصان کو اس کے فائدے میں بدل دیتے ہیں اسی لیے اگر اخلاص ہو تو یہ آپس کے جھگڑے یہ جھگڑے نہیں رہتے بہت آسانی سے انسان معاملات کو سلجھا لیتا ہے ایک دوسرے کا قدردان ہوتا ہوتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود اس لیے آپ اللہ والوں کی زبان سے کبھی کسی کی جیبت نہیں سنیں گے کہ وہ بیٹھے ہوئے کسی کی باتیں کر رہے ہیں کسی کا ان کے زبان سے آپ نہیں سن سکتے یہ اخلاص ہوتا ہے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں صرف عالیہ چشتیہ کے بزرگ تھے اور ان کے ہاں محفلیں نعت ہوتی تھی یعنی اشعار پڑی جاتی تھی چنانچہ جب اشعار پڑے جاتے تو لوگوں پہ بہت تاری ہوتا وجد ہوتا اس زمانے میں ایک اور عالم بلا تھے عالم بآمل تھے ان کا نام تھا قاضی ضیاء الدین سنامی رحمت اللہ علیہ وہ ذرا توحید میں عقیدے میں بہت سخت تھے اور بدعات سے بہت زیادہ وہ متنفر تھے تو وہ اکثر اس قسم کی چیزوں کو نہ روکتے تھے کہ کہیں شریعت کے اندر بدعات کا رواج نہ ہو جائے تو وہ اس طرح لوگوں کے جذب میں آنے سے رونے دھونے سے وہ ہمیشہ فکر مند رہتے اور جہاں ان کو پتہ چلتا کہ بھائی یہ مجلس ہو رہی ہے وہ مجلس آ کے ہمیشہ بند کروا دیتے مجلس آ کے بند کروا دیتے خیر اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بیمار ہوں گے خبر ملی جی کہ طبیعت زیادہ خراب ہے ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں مثال ہو جائے تو قاضی جاؤدین سنامی رحمت اللہ عیادت کے لیے آ رہے ہیں عیادت کے لیے آئے دروازہ کھٹکھٹایا خادم باہر نکلا فرمایا کہ حضرت کو بتاؤ کہ قاضی صاحب عیادت کے لیے آئے جب انہوں نے بتایا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں چونکہ اس بندے نے نہیں قاضی کاضی الدین سنامی رحمت اللہ علیہ یہ بیمار تھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں ان کو کہو کہ یہ میرا آخری وقت ہے ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر میری طبیعت میں کوئی انفواز پیدا ہو اور میں آخری وقت میں یہ کیفیت اچھا نہیں سمجھتا وہ جو اعمال کرتے ہیں میں ان اعمال کو اتنا مستند نہیں مانتا لہذا میں اس وقت میں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا جب خادم نے آ کر بتایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو تو خواجہ صاحب نے پیغام بھیجا کہ قاضی صاحب سے کہو کہ میں تمام اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تمام اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں جب یہ پیغام پہنچا تو قاضی صاحب لیٹے ہوئے تھے اپنا امامہ اتارا شاگرد کو کہا میرے بستر سے لے کے میرے دروازے تک میرے امامے کو پھیلاؤ اور حضرت سے کہو میرے امامے پر جوتوں کے ساتھ چل کے تشریف لے لو کیا لوگ تھے کتنا اخلاص تھا ان لوگوں میں جو کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا ان کی محبتیں اللہ کے لیے ان کی ایک دوسرے سے عداوتیں بھی اللہ کے لیے من احب اللہ وابغ اللہ للہ للہ فقد استقمل الایمان ایسا کامل ایمان کا نظر آجا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے امت کا ایسا فکر دیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ فرنگی یہاں سے دفع ہو جائے اور ہم اپنے دین والی زندگی کو عمل میں لا سکیں چنانچہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ متحرک رہتے تھے اور ان کی طبیعت ایسی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ مہمان کو بڑے پیار سے رکھتے اور بڑی خدمت بھی کرتے محبت بھی دیتے اور اس کو بھیجتے تھے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی طبیعت جو تھی اس میں اصلاح کا پہلو غالب تھا جو طالب آتے تھے تو حضرت ان پر سختی فرماتے تھے جب تک سختی نہ ہو تب تک اصلاح ہوتی نہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دب نہ ہو تو ادب پیدا نہیں ہوتا تو سختی کرنی پڑتی ہے مگر مشائق کی سختی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی چنا کی حضرت رحمت اللہ کہ ہاں کوئی آتا اس کو بات سمجھائی جاتی وہ نہ مانتا تو حضرت اس کا بستر اٹھوا کے باہر نکال دیتے تھے جیسے حضرت مجوب رحمت اللہ علیہ سے کوئی بات ہو گئی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ مگر وہ طالب بھی پکے ہوتے تھے حضرت محدود رحمت اللہ علیہ انہوں نے دروازے کے اوپر ہی اپنا بستر لگا لیا کہ حضرت نے مسجد سے نکالا ہے نا اب مسجد کے باہر تو میں بیٹھ سکتا ہوں تو دروازے کے پاس بیٹھتے جب دروازہ کھلتا تو یوں کر کے اپنے شیخ کی زیارت کر لیتے بیٹھے نہیں رہتے کئی دن گزر گئے ہٹے نہیں وہاں سے گئے نہیں وہاں سے تو ایک دن حضرت بڑے حیران ہوئے کہ اتنے دن میں نے اسے بھیج بھی دیا اور یہ دروازے پر ہی بیٹھا ہے اور بس آتے جاتے کوئی دروازہ کھولتا نا تو یہ یوں کر کے بس اپنے شیخ کا دیدار کر لیا اتنا ہی کافی بیٹھے وہی تو پوچھا کہ بھائی اس سے جا کے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے تو انہوں نے شاید تھے آگے سے شیر لکھ کے بھیجا اگر وہ در نہ کھولیں گے تو ہم بھی در نہ چھوڑیں گے اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری حضرت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسی وقت فوراً بلا لیا اور ان کی اس غلطی کو معاف کروایا طلب ایسی ہوتی تھی استقامت ہوتی تھی چنانچہ حضرت اکبر تھانوی رحمت اللہ کے مزاج کے اندر تھوڑی سختی تھی جبکہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ بہت پیار محبت کے ساتھ رہتے چنانچہ ایک آدمی حضرت کے پاس آیا تھکا ہوا ہوں حضرت نے کھانا بھی کھلایا پاس بھی بٹھایا اچھی باتیں بھی سنائی اور رات کو جب سو گیا تو حضرت نے اس کے پاؤں بھی دبائے ادھر یہ حال تھا تو جب اس نے بے نفسی کا یہ عالم دیکھا تو کہنے لگا کہ حضرت یہ اخلاق ہوئے نا یہ ہوا نا دین آپ ایسے بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ بس بندے کا قربان ہونے کو دل چاہتا ہے اور اگر وہاں چلے جائیں تو وہاں تو بس ایسے لگتا ہے کہ لٹ لے کے بیٹھے ہیں اور بندے کے ساتھ یہ معاملہ اب دیکھیں اختلاف رائے ہو تو عام طور پر بندہ تیلی لگا دیتا ہے اگلے نے تھوڑی سی بات کی اس کو اور بھڑکا دیا مگر نہیں یہ ہمارے اکابر کا اخلاص تھا جب اس نے ایسی بات کی تو حضرت مدنی رحمت اللہ نے فوراً کہا وہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تم معاملے کو سمجھتے نہیں اس نے کہا حضرت معاملہ کیا فرمایا دیکھو جو بڑے ڈاکٹر سرجن ہوتے ہیں نا وہ انسان کے اندر جب گند ہوتا ہے پیپ ہوتی ہے تو وہ چیرا دیتے ہیں اور اس کو نچوڑ کے نکالتے ہیں تو بندے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور جب وہ بندہ کمپوڈر کے پاس آتا ہے تو کمپوڈر اس پر مرہم لگا کے پیار سے اس کو بند کر دیتا ہے حضرت کی کیفیت سرجن کی مانند ہے اور میری تو کیفیت ایک کمپوڈر کی مانند تھا ہمارے ہمارے سلسلہ عالیہ کے بہت بڑے بزرگ امام العلماء وس خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ والے اللہ نے آخری عمر میں ان پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے ایک ایک سال میں سات سات طرف سے تقاضا ہوتا حضرت میری طرف سے حج کرے حضرت میری طرف سے حج کرے میری طرف سے حج کرے حضرت نے اپنا واقعہ خود لکھوایا ہے فرماتے ہیں کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی پر میں عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے تو میں نے عرض کر دیا کہ حضرت وسائل نہیں ہیں دل تو بہت چاہتا ہے پر میں اچھا ہم لوگوں سے کہہ دیں گے اتنی بات خواب میں نبی اسلام نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی شام کے اگلے سال جب وقت آیا حج کا اب ایک بندہ آیا حضرت میری طرف سے حج کرے خود بخود اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے گئے اس کے بعد حضرت ستائیس سال زندہ رہے اور زندگی میں ستائیس حج کیے تو فتوحات کے دروازے کہ ایک سال میں سات سات جگہوں سے تقاضا ہوتا ہماری طرف سے حج کریں ہماری طرف سے حج کریں تو انسان تو ایک ہی طرف سے قبول کر سکتا ہے دعوت اس پر پھر بعض ایسے لوگ تھے جو ان کے پیر بھائی تھے ان کو یہ بات ذرا کھٹکتی عجیب لگتی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جنہوں نے ابتدا میں سلوک اکٹھا طے کیا ہوتا ہے شاگردی اکٹھی کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی نظر کے ساتھ اس بندے کو دیکھتے رہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اب اتنے وقت میں اللہ نے اس کو کیا درجات عطا فرما دی ان کی نظر ادھر ہی رہتی ہے ہم تو اکٹھے جایا کرتے تھے پہلا سبق اس کا تھا پہلا سبق میرا تھا وہ پہلا سبق ہی ان کے ذہن میں رہتا ہے یہ بھی لطائف پہ تھے ہم بھی لطائف پہ تھے تو اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں حضرت خاجم مالک صدیقی رحمتہ اللہ علیہ کا واقع ہے مگر ذرا توجہ سے سننے کے قابل ہے حضرت کا ایک مرید تھا شجا آباد میں ملتان سے آگے ایک شہر ہے وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا ان کے محلے میں حضرت ہی کے ایک پیر بھائی رہتے تھے عالم سے بڑے وہ بھی ان سے ملا اور بتایا کہ جی میں جا رہا ہوں حضرت کو ملنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا حضرت کو میرے سلام دینا اور یہ کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں جب ایک تل ایک نکاح میں آ جاتی ہے تو دوسری بندے پہ حرام ہو جاتی ہے حقیقت میں انہوں نے ایک تانا دیا کہ بھئی اتنا جو یہ ریل پیل ہے نا کا مطلب ہے کہ دنیا سے نکاح ہو چکا اور آخرت روٹ گئی اب اس قسم کی بات خیر اس مرید کو بات تو بری لگی کہ انہوں نے میرے شیخ کے بارے میں ایسا کیوں کہا مگر یہ آئے حضرت کو آ کے ان کے سلام دیے اب اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں تو حضرت نے پہچان لیا کہ بات ادھوری اس نے کی ہے فرمایا کہ اچھا من ان جو کچھ انہوں نے کہا تھا میرے سامنے بات کرو اب یہ پھنس گیا پھنس گیا خیر مشکل سے اس نے بتا دیا کہ حضرت جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے شیخ سے کہنا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں بین انتجموخت ایک نکاح میں آ جاتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا حضرت نے یہ سنا تو سن کے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے گھر سے جا کے کھاتا ہوں اللہ کا مجھ پر دیا ہوا ہے انعام ہے وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں وہ مجھ سے فلاں کوئی ایسی بات نہیں تھی سر جھکا لیا اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے بہت دیر تک روتے رہے اتنا روئے کہ بات کرنے والا بندہ کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کاش میں یہاں نہ آیا ہوتا میری وجہ سے میرے شیخ کو اتنا رونا پڑا کہتے ہیں کہ کافی دیر رونے کے بعد حضرت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر فرمانے لگے الحمد کہ ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے اللہ الحمد ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی کیا اخلاص اللہ انسان کیوں ریاکاری کرتا ہے شہرت کی خاطر اور یقین کریں کہ مخلص بندے کو شہرت ہمیشہ زیادہ ملتی ہے بنسبت ریاکار کے فوائد الفواد ایک کتاب ہے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں کچھ ملفوظات ہیں اس میں کسی نے حضرت سے سوال پوچھا کہ حضرت کچھ لوگوں کو دیکھا کہ زندگی میں اتنے معروف نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی فوت ہوتے ہیں ہر عزیز ہر بندہ ان سے محبت کرنے والا ان کا تذکرہ کرنے والا وہ بڑے معروف ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے زندگی میں مشہور ہوتے ہیں ہم مرنے کے بعد کوئی نام ہی نہیں لیتا یہ کیا مسئلہ ہے حضرت خواجہ صاحب کا ایک عجیب جواب نقل ہے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو مٹا دوں جتنا مٹانے کی تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کو اتنا اٹھا دیں گے اور جو دنیا میں چاہتا ہوگا کہ میں دنیا کے اندر معروف ہو جاؤں مشہور ہو جاؤں جیسے ہی مرے گا اللہ اس کے نام کو دنیا سے مٹا دے اور ہمارے اکابر ایسے ہی تھے حضرت مولانا قاسم ننوی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام اللہ اکبر ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت شاہ جہان پور میں سال میں ایک مرتبہ ایک میلہ لگتا ہے جس میں سب مذاہب کے لوگ آتے ہیں ادیان والے آتے ہیں اور اپنے اپنے دین کے حقانیت پر بیان کرتے ہیں تو آپ تشریف لائیں اور آپ اسلام کی حقانیت پر بیان کریں حضرت نے اس کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ ہاں میں ایک دن پہلے ٹرین کے ذریعے سے وہاں پہنچ جاؤں گا اب جب سفر کے لیے جانے لگے تو حضرت نے بغیر کسی خادم کے اکیلے سفر فرما دیا ابھی ایک دو اسٹیشن باقی تھے کہ حضرت کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو ان کو بتایا ہوا ہے کہ میں آؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ میرے استقبال کے لیے اسٹیشن پر آئیں اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں اس لیے مجھے تو اسٹیشن پہ نہیں جانا چاہیے تو دل میں سوچا کہ میں ایک اسٹیشن پہلے اتر جاؤں گا اور یہ جو پانچ سات میل کا سفر ہے نا یہ میں پیدل چلا جاؤں گا تاکہ میرا استقبال کرنے کا موقع ہی نہ ملے لوگوں چنانچہ حضرت نے ایسے ہی کیا ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے چل پڑے اللہ تعالیٰ کی شان کے راستے میں ایک بڑی نہر تھی عبور کرنی تھی تو حضرت نے جب نہر عبور کی تو پاجامہ پہنا ہوا تھا وہ بھی بھیگ گیا تو نہر سے باہر نکلے تہبند ماند لی اور پاجامہ جو ہے وہ پھیلا دیا تاکہ خشک ہو جائے پھر دل میں خیال آیا کہ اس کے خشک ہونے کی وجہ سے میں انتظار میں بیٹھوں اور وقت کیوں ضائع ہو چنانچہ حضرت نے اپنی وہ جو لاٹھی تھی اپنے کندھے پہ رکھی اور پیچھے پاجامہ لٹکا لیا اور یہ اسلام کا سفیر جا رہا ہے اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے لیے اللہ کا فقیر بندہ حضرت وہاں گئے اور ایک جگہ تھی جہاں قیام کیا کرتا کیا کرتے تھے لوگ ہوٹل سا تھا چھوٹا تھا وہاں حضرت نے کمرہ لے لیا اور وہاں رہ گئے کہ کل میں مجمع میں اپنے وقت پہ پہنچ جاؤں گا ادھر جو لوگ حضرت کو دعوت دے چکے تھے وہ ٹرین جب پہنچی تو استقبال کے لیے پھول لے کے کیا کیا لے کے وہاں پہنچ گئے دیکھا تو حضرت ہے نہیں بہت پریشانی کہ یہ تو دین کا مسئلہ ہے کل کیا بنے گا اور کوئی عالم تو اس کام کو صحیح کر بھی نہیں پائے گا انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے پورے اسٹیشن چھان مارا کئی حضرت ملتے ہی نہیں تو جو ان میں بڑے تھے نا ان کے دل میں خیال آیا انہوں نے کسی کو بھیجا کے جاؤ اور یہ جو سرائے اس زمانے میں سرائے بنی ہوتی تھی وہ دو چار کمرے ہوتے تھے جہاں مہمان مہمان ٹھہر جاتے تھے آ کے کہ سرائے جو ہے نا شہر میں ایک دو پتہ کرو کہ کہیں وہاں تو نہیں ٹھہر گئے ٹرین مس ہو گئی ہو بعد میں آئے ہو وہ بندہ گیا اس نے جا کے دیکھا تو اس نے کہیں بھی قاسم نوتوی کا نام نہ پڑا حضرت کہیں بھی نہیں وہ کہنے کے اچھا میں دیکھتا ہوں چنانچہ وہ خود گئے تو ایک جگہ ان کو نا خورشید حسن کا نام نظر آیا حضرت کا جو تاریخی نام تھا وہ خورشید حسن تھا تو خورشید حسن کے نام سے حضرت نے کمرہ بک کروا لیا اس نے کہا بھائی یہاں کون انہوں نے کہا جی ایک عالم ہیں اور بہت پتلے دبلے سے ہیں اور وہ اس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کہنے لگے بس وہ حضرت ہی ہیں دروازہ کھٹکھٹایا حضرت نے دروازہ کھولا حضرت آپ تشریف لے آئے ہم تو آپ کے استقبال کے لیے وہاں انتظار ہی کر رہے تھے اسٹیشن پر حضرت نے فرمایا کہ میں اسی لیے ٹرین پر نہیں آیا کہ میں استقبال کے قابل نہیں ہوں کہ آپ میرا استقبال نہ کریں وہ بڑے حیران ہوئے اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نوطی رحمتہ اللہ نے ایک عجیب بات کہی سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے کیا بات کہی بات یہ کہی فرمانے لگے کہ چند حروف پڑھ لیے تھے چند الفاظ پڑھ لیے تھے دنیا پہچان گئی ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا جب یہ دل میں تڑپ ہونا کہ قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں پھر جن کو اللہ دنیا میں اٹھا دیتا دیکھو کیا اخلاص کا تاج محل دنیا کے اندر کھڑا کر کے چلے گئے عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل یہ ہمارے اکابر تھے تو دیکھو ان کے اندر اتنا اخلاص عمل ہوا کرتا تھا تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت مخلص بندے کو اتنی شہرت عطا فرما دیتے ہیں کہ ریاکار اس شہرت کا اشر اشیر بھی حاصل نہیں کر سکتا اس لیے ہمارے اکادر جب اعمال کرتے تھے نا تو عملوں کو چھپاتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے یعنی صحابہ کرام کے اندر یہ ایک خاص صفت تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ دیکھتے نا فنا غریب ہے تو رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے کے اندر جو ہے وہ گندم اور گھی اور ایسی چیزیں رکھ کے اور پیغام چھوڑ کے چلے جاتے تھے جی آپ کے لیے قبول کر لیجئے کیوں ایسا کرتے تھے کہ دن میں دیں گے وہ پہچانیں گے شکریہ ادا کریں گے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرے ہم تو اپنے اللہ سے اس کا اجر اور بدلا ولا شکر کتنا اخلاص ہوتا تھا اللہ کی رضا کی چنانچہ سینا صدیق اکبر لانو کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عمر لانو ان کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس زمانے میں یہ معذور ہیں یہ ہینڈی کیپ نے اور ان کی خدمت کرنی ہے اور فلاں آدمی خدمت کرے گا اس زمانے میں ہر بندے نے کسی نہ کسی کی خدمت ذمہ لی ہوگی ہم تو ماں باپ کی خدمت بھی نہیں نہ کرتے کسی اور کی خدمت کیا کریں گے آج کل کے نوجوانوں کا یہی حال ہے آپ پوچھیں نا کسی نوجوان سے کتنا اپنے باپ کی خدمت کرتے چلے گئے وہ لوگ شاید کہیں کہیں کوئی ٹمٹماتے چراغ ہوں گے ورنہ تو آج ماں باپ اولاد کو کتنی محنتوں سے پالتے ہیں اور اولاد ان سے میٹھا بول بولنا بھی کئی دفعہ پسند نہیں کرتے حالت یہ بنی ہوئی ہے اب لتون بنے ہوئے وہ حضرات خدمت ذمے لیا کرتے تھے خدمت سے ملتا ہے خدا چنانچہ کے ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ بندیا کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زخمی کتے کو دیکھا اور مزدوری کرتے تھے اور آدھے پیسے سے خود جو ہے آدھی روٹی کھاتے تھے اور بقیہ آدھی روٹی ڈال کے اس کتے کو جو ہے نا ڈالتے اور اس کا زخم کے اوپر پٹی باندھتے تھے پندرہ دن کتے کی خدمت کرنے پر جب وہ کتا صحیح صحت مند ہو گیا اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا اللہ نے ان کو نسبت نقش بندیا کا امام بنا دیا کتے کی خدمت کرنے ہم اگر کسی اللہ کے بننے کی خدمت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا سوچ سکتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے اللہ تعالیٰ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس فاحشہ عورت کی مغفرت کروا دے گا ہم اگر کسی پیاسے بندے کو پانی پلائیں گے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے مگر ہم بھی پانی پلاتے ہیں اس لیے کہ اگلا شکریہ یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم اسی دنیا میں واہ واہ چاہتے ہیں اس سے ہمارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں آج کی اس پوری بات کا نچوڑ یہی ہے ہم اپنے عملوں کی کا بدلہ اپنے پروردگار سے چاہیں جب اللہ تعالیٰ سے بدلہ مانگیں گے تو پھر رب کریم اس پر ہماری امیدوں سے بڑھ کر بدلہ تھا فرمائیں جناب کے ساتھ میں ابھی وکاس لانو جو ہیں وہ امیر لشکر ہیں انہوں نے ایک علاقے کو فتح کیا علاقے کا بادشاہ جو تھا وہ بھی اس میں جنگ میں قتل ہو گیا تھا کچھ دنوں کے بعد ایک فوجی ان کے پاس آیا اور اس نے کپڑے میں کچھ لپیٹا ہوا تھا کپڑے میں کچھ لپیٹا ہوا تھا امیر لشکر کو کہنے لگا کہ امیر لشکر میں ایک امانت آپ کو دینے آیا ہوں کون سی امانت کہنے لگا کہ دشمن کے بادشاہ کو میں نے مارا اور اس کے سر پہ بڑا قیمتی تاج تھا جس میں ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اور میں نے اسے اٹھایا اور کسی اور کو پتہ نہیں چونکہ قیمتی تھا تو وہ امانت آپ تک پہنچانا ضروری ہے چنانچہ وہ پھٹے کپڑے ہیں معمولی حیثیت رکھنے والا اتنا قیمتی تاج سالار کے حوالے کرتا ہے تو سپا سالار حیران رہ گیا کہ اگر یہ شخص ایک ہیرا بیچتا تو پوری زندگی اس کی ناز و نعمت میں گزر جاتی مگر یہ غریب آدمی اتنا امانت دار کے لے کے میرے پاس آیا اور مجھے دے رہا ہے حضرت نے اس فوجی سے پوچھا اچھا آپ کا نام کیا ہے جب پوچھا کہ نام کیا ہے تو فوجی نے رخ پھیر لیا اور رخ پھیر کر کہا حضرت جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ میرا بھی نام جانتا ہے میرے میرے باپ کا بھی نام جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کا بھی نام کیا اخلاص تھا ان لوگوں کو اللہ اکبر کبیرہ ہم اپنے گناہ اس طرح نہیں چھپا پاتے جس طرح کہ ہمارے اکابر اپنی نیکیوں کو چھپایا تھے تو ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ جو کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں پھر دیکھیں اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا نعمت ملتی ہے اس کے بڑے واقعات ہیں چنانچہ ابو عمر نجید رحمت اللہ علیہ ایک بدر ہیں ان کے سامنے بادشاہ وقت نے کہا کہ جی میں فلاں فلاحی کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کو متوجہ کریں کہ وہ ذرا اس میں کچھ ڈونیشن دیں تو ابو عمر نجید رحمت اللہ علیہ نے دو لاکھ دینار اپنی طرف سے دیے دو لاکھ دینار اللہ تعالیٰ کی شان کہ اگلی مجلس میں بادشاہ وقت نے پھر بڑے اشراف کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی دیکھو یہ ضرورت ہے وقت کی ہمیں کرنے ہیں فلاحی کام ہے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے تو آپ بھی اس میں حصہ لو اور اس نے تذکرہ کر دیا کہ ابو عمر نجید نے دو لاکھ دینار دیے شرم جائز ہے اعلانیہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے کئی مرتبہ سرم و علانیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید میں دونوں لفظ استعمال فرمائے کبھی یہ افضل کبھی وہ افضل اس نے اعلان کر دیا اب ابو من الجید رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی نا تو کھڑے ہو گئے کہنے لگے بادشاہ سلامت اصل میں وہ میں نے جو دو لاکھ روپے دینار آپ کو دیے نا تو اس میں مجھے کسی سے اجازت مانگنی تھی اور میں اجازت مانگ نہ سکا جلدی میں دے بیٹھا تو آپ برائے مہربانی وہ مجھے واپس کر دیں تاکہ میں پہلے اجازت لوں پھر بات آگے بڑھے مجمع حیران یہ کیسا بند ہے کہ پیسے دے کے واپس لیتے ہیں ہر ایک نے ان کو بڑا زلیل سمجھا اور انہوں نے پیسے واپس لے لیے جب مجلس ختم ہو گئی اور سارے لوگ چلے گئے تو وہ بادشاہ کے پاس واپس آئے فرمانے لگے کہ تم نے تو بات کر کے روحانی طور پر مجھے مارنے کی کوشش کی میں نے پیسے واپس لے کر ذلت اٹھا لی مگر روحانی موت سے بچ گیا اب میں اللہ کی رضا کے لیے دوبارہ یہ سب کچھ دے رہا تو ہمارے اکابر نیک اعمال کر کے ان کو چھپاتے تھے اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا آپ اگر بازار جائیں نا پھل لینے کے لیے اور ایک روپے کے بدلے میں کوئی داغی سیب دے دے آپ قبول نہیں کرتے کوئی گلا ہوا کیلا دے دے آپ کہتے ہیں جی تولنے کی ضرورت نہیں جس طرح ہم ایک روپے کے بدلے میں گلے ہوئے پھل کو کیلے کو تولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے بالکل اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت جو اس کی جنتوں کے بدلے میں اپنے گلے ہوئے عمل لے کے آئے گا ریا والے عمل لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو امال پہ تل نہیں دیں گے فلا نقیم یو ملکی القیامت بدل میں کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے تم ایک روپے کے بدلے میں داغی سیب قبول نہیں کرتے تھے میں جنتوں کے بدلے میں تمہارے داغی عملوں کو کیسے قبول کروں آج دنیا کیوں سی سی بناتی ہے کوالٹی کنٹرول سینٹر ہر بندہ چاہتا ہے جی میں نے پیسے دینے ہیں مجھے چیز کی کوالٹی چاہیے اللہ رب العزت نے بھی جنتیں دینی ہیں اپنی رضا دینی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی عمل کی کوالٹی چاہیے حدیث پاک کا مفہوم ہے پہلے آسمان پر جب بندے کا عمل جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے اگر کسی اور کے لیے تھا تو وہ دروازہ ہی نہیں کھولتا اگر اللہ کے لیے سمجھتا ہے دروازہ کھول دیتا ہے پھر دوسرے آسمان پہ پھر تیسرے آسمان پہ ساتوں آسمان پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے سب فرشتے اس کو چیک کرتے ہیں حتیٰ کہ جب ساتویں آسمان سے عمل اوپر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت خود دیکھتے ہیں سینوں کے دے آنے والے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر سو میں سے ننانوے فیصد اللہ کی رضا کے لیے تھا ایک فیصد بھی کچھ اور نیت تھی اللہ اس عمل کو بھی کرنے والے کے منہ پہ واپس مار ہمیں نہیں چاہیے ہمیں خالص عمل چاہیے اس لیے یہ بہت بڑا غم ہے کہ ہمارے عمل اللہ العزت کے ہاں قبول ہو جائے یاد رکھیے یہ جو دنیا تعریفیں کرتی ہے نا اور دنیا اکرام کرتی ہے اور عزت کرتی ہے یہ عملوں کا اجر ہوتا ہے جو مل رہا ہوتا ہے ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک انجینئر دوست بہت مشکل میں پھنس گئے تھے خرچہ تھا اور ضرورت تھی اور بیچارے بہت عزرتا تھے کہ بھائی میرے پاس اس وقت وسائل نہیں ہے اور یہ کام کرنا بھی ضروری اتنے میں ان کو کیشیئر کا فون آیا کہ جی آپ کے اتنے جو ہے نا ایک دو بوچر میرے پاس ہیں اور وہ اتنی اتنی اماؤنٹ کے ہیں تو آپ آ کے پیسے لے جائیں وہ بڑے خوش ہو گئے اور خوش ہو کے گئے کہ میں کیشیئر سے جا کے پیسے لے کے آؤں مجھے بیس پچیس ہزار مل جائیں گے میرا کام ہو جائے گا مگر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور آنکھوں میں آنسو ہم نے پوچھا کیا بنا کہنے لگا جی کہ بس کیشیئر کو غلطی ہوئی واچر میرے ہی نام کے تھے مگر پیڈ آف ہو چکے تھے مہر لگانا کوئی بھول گیا تھا تو جب اس نے تاریخ دیکھی ملایا تو ریکارڈ نے بتایا جی کہ یہ پہلے پے آف ہو چکے ہیں اس نے کہا جی اب تو میرے پاس کچھ نہیں اس نے یہ بات کہی فوراً میرے ذہن میں بات آئی کہ دیکھو یہ بندہ امید لے کر گیا تھا مجھے کیشیئر سے جو ہے نقدی مل جائے گی مگر پیڈ آف بوجر کی وجہ سے اس بندے کے ہاتھ کچھ نہ آیا یاد رکھنا جن عملوں کو ہم دنیا کی ناموری کے لیے کرتے ہیں یہ سب ہمارے پیڈ آف ووٹر ہیں قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے فرمائیں گے بندے فقد کی یہ تو پیڈ آف ہو چکے دنیا میں تمہیں اس کا جر مل چکا کسی نے تمہاری تعریف کر دی تھی ہمارے پاس تو اب اس کا کوئی تمہارا عمل کا بدلہ نہیں سوچئے پھر ہمارا کیا بنے گا کیا یہ مشقتیں ہم دو لفظوں کی خاطر اٹھاتے ہیں کوئی بندہ الفاظ اچھے کہہ دے ہمیں اچھا سمجھ لے اگر اس کے لیے یہ عمل کرتے پھرتے ہیں پھر تو ہم نے بڑے خسارے کا سودا کر لیا کاش کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے دنیا سے کوئی ہوتی قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر ملتا پھر پتہ چلتا کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں کیا اجر ملے گا اس لیے دو چیزیں ذہن میں رکھیے اللہ کا در پکڑ لیجئے اور اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لیجئے اللہ کا در اور اللہ کا ڈر یہ دو نعمتیں اگر نصیب ہو گئیں تو پھر اخلاص سے عمل کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے اس لیے ہمارے قابل روت جو ہے بہت متفق رہا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے خواجہ عثمین خار خیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بکالا کریانہ کی دکان تھی اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے کوئی بندہ ان سے خریدنے کے لیے مال آتا اور کھوٹے سکے ہوتے پہچان بھی لیتے پیسے رکھ لیتے اور مال دے دیتے تھے ساری زندگی ان کا یہی عمل رہا کہ وہ کھوٹے پیسے لے لیتے تھے اور اس کو سودا دے دیتے تھے جب اپنی وفات کا وقت قریب آیا تو بستر پر لیتے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے اللہ کے سامنے دعا مانگنے لگے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکھوں کو قبول کرتا رہا تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکھوں کو قبول کرتا رہا اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر میرے دوست تو کھوٹے عمل لے کر بیٹھے ہیں ہم پریتا ہوئے پھرتے ہیں اپنی نیکیوں پر حالانکہ اللہ کے ہاں ان بیکار نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ہوگا آج وقت ہے اپنی ان ریاکاریوں سے توبہ کر لے اپنی ان نیتوں کو ٹھیک کر لے اس لیے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جب اللہ رب العزت خود بندے کو دیکھیں گے اور بندے کے دل پر جو ہے نظر ڈالیں گے آج ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں مشین سکین کر کے بیگ کے اندر جو کچھ ہوتی ہے وہ دکھا دیتی ہے کے دن اللہ کے سامنے سے عمل گزریں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو سکین کریں گے یہ میرے لیے کام کرتا تھا یا دنیا کی شہرت مطلوب تھی دنیا کی واہ مطلوب تھی اللہ رب العزت ہمیں صالحہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پاس تو وہ اعمال نہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکے ہمارے اکابر کتنا اس پر گھبرایا رویا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کے درس میں چالیس ہزار طالب علم ایک وقت میں شریک ہوتے تھے اور بارہ سو تو آدمی ان سے حدیث سن کر آگے لوگوں کو سناتے تھے وہ مکبر کا کام کرتے تھے اتنے بڑے شیخ الحدیث تھے اور ان کے بارے میں ایک محدت سیکھتے ہیں میں نے ان کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا میں نے ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں صرف اتنا فرق دیکھا کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا عبداللہ ابن مبارک کو یہ نعمت نہیں ملے تھی باقی مجھے عملوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا ایسی زندگی گزارنے والے یہ ہے کتابوں کے اندر ان کے بارے میں محدثین نے بڑے تالیفی کلمات کہے ان کی بات آتی ہے جب آخری وقت آیا شاگردوں کو حکم دیا چار پیسے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو شاگردوں نے حکم کی تعمیل کی جب زمین پر لٹایا ان کی چیخیں نکل گئی کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑ رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے نہیں کہا میں محدث ہوں نہیں کہا میں نے اتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا نہیں کہا میں نے دین کی محنت کی اپنا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا بس ایک آج دیر کی اللہ بس عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما لیجیے میرے دوستوں ہمیں بھی چاہیے ہم آج کی اس محفل میں اپنے رب کے سامنے یہ آج بھی بیان کرے اللہ اول تو عمل میں ہم لوگ سست ہیں اور جو آپ کی دی ہوئی توفیق سے عمل کر بھی لیتے ہیں اللہ اپنے نب کی خرابی کی وجہ سے شیطان کی وجہ سے اے اللہ ان عملوں میں بھی ہم رہا کر بیٹھتے ہیں میرے مولا ایسے کھوٹے عملوں کو ہم کیا کریں گے آج ہمیں آپ مہربانی فرما دیجئے کی نیت کی اخلاص عطا کر دیجئے تاکہ ہم زندگی کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں اچھے اعمال کر کے قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش ہوں قیامت کا دن وہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم الصادقین صدقہم یہ وہ دن ہے اللہ قیامت کے دن فرماتے ہیں ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو دوستو ہم جھوٹوں کا اس دن کیا حال ہوگا جن کو اللہ خود سچا کہہ رہے ہیں قرآن میں یوم الصادقین عن صدقہم اللہ آپ اپنے قرآن میں صادقین کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے مولا پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا ہم جیسے کا کیا حال ہوگا بس آپ ہم پر رحمت فرما دیجئے اور اللہ آج کی اس محفل میں ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دیجئے ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین